ہم نبی موسیٰ علیہ صلاۃ السلام کے اسم گرامی نام نامی اور تاریخ اور قرآن کے روشنی میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو دنیا کا ایک اصول ہے ہمیشہ ایک کشمکش ہوتا ہے حق اور باطل کا نبی آدم علیہ صلاۃ السلام سے لے کر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک اور اللہ جل وعلا نے بار بار ذکر فرمایا نبی موسیٰ علیہ صلاۃ السلام کا ایک سو چھتیس مرتبہ اسلم سو hundred and thirty six times Allah جل وعلا نے ذکر فرمایا نبی موسیٰ علیہ صلاۃ السلام کے نام نامی اس میں گرامی تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیوں تاکہ نبی علیہ صلاۃ السلام کو بھی تسلی ہو جائے کہ یہ تو سنت اللہ ہے کہ ہمیشہ کشمشکش ہوگا کہ حق اور باطل کے درمیان اور نبی موسیٰ علیہ صلاۃ السلام کے نام نامی ہمارے بچے اور ہمارے خود نام وغیرہ جو ہے موسا ہیں تو مطلب کیا ہے تو مطلب یہ ہے کہ ان کی والدہ محترمہ نے پانی میں ڈالا تو یہ مطلب ہے نبی موسا علیہ السلام کے اس میں گرامے کا ہم شروع سے دیکھیں کہ جوانی میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے انتظام فرمایا کہ ان کی تربیت ہوئی وہاں فرعون ہی کے محل میں اور اس سے شاعر نے کہا مسلم ربا جبریلو فہو کاذب وموسى الذي رباه فرعون فهو مرسل کہ وہ موسا علیہ صلاۃ السلام جس کی تربیت ہوئی وہاں حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا اور فرعون جو کم بخ بد بخت تو اللہ نے اس کو نبی بنایا اور ایسے زبردست نبی جو ہے اور وہ موسا جو سامری بن گیا تو پھر جو ہے ان کی جو ہے جبریل علیہ السلام کے تو وہ جو ہے وہ قدم مبارک جو ہے ہم واقعہ قرآن شریف میں خیر جو ہے ہم پھر شروع سے دیکھے کہ پھر جو ہے لکنت تھی زبان میں وہ بھی آپ جانتے کہ اس نے رسید کیا ایک تھپڑ جو ہے اس کو فرعون کو اور داری کھینچا مفسرین نے یہ لکھا تو فرعون کو بہت غصہ آیا تو کہا یہ تو بچہ ہے آپ کیوں اس جو ہے ناراض ہوتے ہیں تو پھر جو ہے وہ اس طرف ہیرے تھے ایک طرف انگارہ تھا تو اس نے انگارہ کو لے لی اور منہ میں تھوڑی تو اس وجہ سے لکنت ہو گئی تو کیا دعا کی سورہ تاہا میں پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس اور ہمارے اساتذہ جو ہے خاص طور سے بلاد العربیہ میں شیخ محمد علی صابونی شیخ عمر فلاطا اور یہ بہت سے اساتذہ ہمارے تو اللہ فضل تو جب ہم ان کی درس میں بیٹھتے تھے تو وہ ہمیشہ درس سے پہلے یہی دعا پڑھتے تھے رب لی صدری سدری ویسلی امری من لسانی یفقہ قولی تو ہم بھی اس طرح کریں کہ اللہ تعالی ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجئے اور خاص طور سے جو بچے کے اندر جو ہے وہ لکنت ہوتی ہے یا کبھی بات ہی نہیں کرتے یہ لینس کا واقعہ ہے بیس سال پہ لے کر والدین آئے تھے ہمارے پاس اور کہا کہ یہ بچے دو سال کا ہے تقریباً کچھ بات چیت نہیں تو میں کہا کہ دیکھو یہ آیت ہے آپ لوگ اس کو یاد کریں زبانی طور پر بار بار اس کو پڑھتے رہے اور دم کرتے قرآن شریف تو شفا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَا پھر دو تین سال کے بعد آئے بچہ کھیل رہا تھا تو مجھے پوچھا آپ جانتے ہیں اس کو میں کہا کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں کہا کہ وہی بچہ ہے کہ بالکل بات نہیں کرتے تو آپ کی برکت میں کہا ہماری برکت کچھ نہیں یہ قرآن شریف کی برکت ہے دیکھیے تو ربی شرح علی صدری وہ لی امری وحل العقدت من لسانی جو ہمارے زبان میں جو ہے جو مشکلات ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو نکال لیں گے اور ختم کر دیں گے تاکہ لوگ ہمارے زبان وغیرہ کو سب کچھ سمجھے تو یہ بہت زبردست دعا ہے ہم کو پڑھنا چاہیے در سے پہلے جب بھی جو ہے ایک تو یہ پھر سفر کا موقع ہوتا ہے اور جس وقت آپ پہنچیں گے وہاں جو ہے اپنی جگہ پر تو اس وقت نبی موسا علیہ السلام غلطی سے نبی موسا علیہ السلام نے اس آدمی کو جو ہے مکہ مارا فوقز ہوں موسا فقطہ علیہ تو ظاہر بات ہے یہ لوگ تو دشمن ہیں تو انہوں نے کہا حالانکہ یہ تو خطران ہوا ان لوگوں نے وہ پروپیگنڈا شروع کی اور کہا کہ نبی موسا علیہ السلام نے قتل احمد کا ارتکاب کیا الیاز باللہ اللہ تو وہ ایک آدمی آیا انی لکم ان الناصحین آپ یہاں سے تشریف لے جائیں نبی موسیٰ علیہ السلام یہ لوگ تو آپ کی جان لیں گے چنانچہ وہاں سے چھوڑ کر اب مدین کی طرف اب شروع شروع میں کیا فرمایا نبی موسیٰ علیہ السلام اصا ربی ایہدینی سوا السبیر تو جب ہم ہوائی جہاز کے ساتھ جاتے ہیں گار کاری کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ دعا پڑھنا چاہیے اللہ جل نے خود فرمایا الذین اللہ مقتدی انبیاء پچیس انبیاء علیہ کے اسماء گرامی جو ہے قرآن شریف میں ہے ان کی ابتدا کرنا چاہیے تو جب بھی ہم سفر کریں ربی سوا سبیل آج کل ہمارے پاس تم تم ہے جی پی ایس ہے امینہ ودود جو حضرت فرمان تب بھی ہم گم ہو جاتے ہیں اور یہ تب بھی ہم گم ہو جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے ہم صحیح صحیح راہ پر چلیں گے جسمانی طور پر دینی طور پر اور روحانی طور پر وہ اللہ کے فضل شامل حال ہو پھر ہم پہنچ جاتے ہیں ایک جگہ حالات کو کچھ پتہ نہیں ہم روس گئے اور صرف چین گئے آدمی کو بھی نہیں جانتے ایک لفظ بھی نہیں جانتے تو کیا آپ کریں گے تو نبی موسا علیہ السلام جب پہنچے تو کیا فرمائے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر کیسی زبردست دعا جس کو ہم کہتے ہیں بورڈنگ لوجنگ مجھے تو ہر چیز کی ضرورت ہے یا اللہ تو جو بھی خیر آپ نازل فرمائیں گے گزشتہ سنیچر کو ہم نے کہا عاشورہ کا دن اور اللہ جل نے نبی موسا علیہ السلام کو کامیاب کی لیکن یہ ادعیہ اور یہ دعا سب قرآن شریف میں ہے کتنی طاقتور ہے یہ تو جو ہے اس نے پھر اللہ تعالیٰ نے اسے ایسے غیب سے اسباب بنا لیا نبی شعیب علیہ السلاۃ السلام کے صاحب اور لادی صفورہ مفسرین نے لکھا کہ پھر شادی بھی ہو گئی سب کچھ جو ہے اور دس سال وہاں خدمت بھی کی خدمت انجام دی تو یہ سب دعا کی برکت پھر ہم دیکھتے جب واپس تشریف لائے اور پھر جو ہے دیکھا کتنے ظلم تشدد اور یہ وہ سب چل رہا ہے تو اپنے لوگوں کو فرمایا نبی موسا علیہ صلاح السلام نے آپ لوگ یوں کرے سورہ یونس جو ہے آیت پچاسی اور چھیاسی ایٹی فائیو ایٹی سکس آیت نمبر آپ لوگ سب یہ دعا پڑھے اللہ ہی دیکھو آج کا زمانہ ہندوستان انڈیا میں کیا چل رہا ہے کسی بھی مولوی امام کو جو ہے اغوا کر دیا جیل میں ڈالیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہمارے کتنے مساجد چھ سو سے زیادہ مساجد مدارس کو انہوں نے شہید کر دیا کون بولنے والے ہمارے دل کے اندر کچھ ہے بھی نہیں اکثر مسلمان کی حالت ہے وہ تو ہالی ووڈ بالی ووڈ میں ہو یہ عرب ممالک جو ہے دبئی اور ابوظہبی میں انہوں نے مندر قائم کی ان لوگوں کے لیے تو یہ حالت ہے امت کا فلسطین کی حالت پچاس پچہتر سال سے سیونٹی فائیو ایئر سے چلا آ رہے ہیں تو یہ ہم کو سوچنا چاہیے اللہ ہی ہم نے ان پر اعتماد کیا ان پر نہیں صرف اور صرف اللہ تا اسباب کو ہم اختیار کریں گے لیکن اللہ پر اعتماد کریں گے اللہ ہی توکلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین یا اللہ ہم کو آزمائش مت بنا دیجئے یا اللہ ایسے ظالم جو ہے لوگ جو کہ ہمارے جرم ان کی نگاہوں کہ ہم کیوں مسلمان ہیں اسلام کیوں تو اسلام تو ہمارے جان ہے اور جو ہے ہمارے کامیابی کا مدار اسی پر ہے لا ونجنا من القوم الكافرین یا اللہ اپنے رحمت سے یا اللہ ہم کو نجات دیجئے ان لوگوں سے یا اللہ دیکھیے اس زمانے میں آپ جانتے بھی ہوں گے شاید کہ ہمارے بعض مولوی انڈیا میں ادھر ادھر ساؤتھ افریقہ شیو خب نے پیسہ دے کر ان کو ایسے ایسے شیعہ بنا دیا محرم میں نقل کفر کفر نباشد نقل کفری لے سبھی کافری یہ مولوی جا کر کہتے ہیں کہ صحابہ منافقین ہیں ہم کو کہتے ہیں ہم کو کہتے ہیں تم مولوی لوگ اور عالم لوگ اور یہ وہ تم کہتے صحابہ ایک مقدس جماعت ہے اور سب عدول ہے اور یہ تم لوگ تحریف کرتے ہو قرآن شریف میں تم لوگ حدیث میں تحریف کرتے تو ہمارے ایمان اور غیرت کو کیا ہوا ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں وہی آدمی نے یہ دالوں زکریہ میں تقریر کی میں خود موجود تھا تو دیکھیے کیسے حالات پلٹ الفلوس تتکلم بکل لغات قرآن شریف میں ہے یؤمنون بالغیب ہم کو ایمان ہونا چاہیے غیب پر یہ زمانہ یؤمنون بالجیب کا زمانہ ہے ایمان بھی بک جاتا ہے یسبح الرجل مؤمنا و یمسی کافر یہ ہمارے سامنے چل رہا ہے بہت خطرہ کا مقام ہے نبی موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام نے پھر فرمایا لوگوں کو وج البیوتکم قبلہ واقیم السلام اپنے گھروں کے اندر مسلح قائم کرو قبلہ روح ہو جائے اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے پاس تو اسباب نہیں تھے کہ جنگ لڑے اور یہ وہ کرے یہ تو سب وہ غلام تھے اکثریت جو ہے تو یہ کم از کم اپنے طور پر جہاد ہونا چاہیے لیکن جہاد کون کر سکتا ہے ہمارے حکومت جو ہے آج کل آپ کو پتہ ہے کہ حالت اپنے انفرادی طور پر جو ہے ہم کم از کم تحجد میں اور اوقات میں اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے اللہ سے مانگے اور یہ وہ پھر دیکھیے نبی موسا علیہ السلام غر کے فرعون کے بعد اللہ جل والا نے جو ہے نوازا تورات سے پھر وہاں تشریف لے گئے پہلے تیس دن پھر چالیس دن اور وہاں ٹور ایسی نیند میں تو اس وقت جب واپس آیا تو دیکھا لوگوں نے پھر جو ہے گائے کی جو ہے عبادت اور پوجا شروع بہت ناراض ہو گئے اپنے بھائی جو ہے نبی ہارون علیہ صاحب السلام جن کا نام نامی جو ہے بیس مرتبہ قرآن شریف میں ہے ذکر اللہ نے فرمایا تو ان کی داری مبارک سر مبارک تو کہا لا تاخذ بلحیتی ولا براسی لے ظاہر بات ہے اجتہادی غلطی تھی اور جو ہے انبیاء علیہ مسلط السلام تو معصوم ہیں دعا ایسی زبردست دعا ہم کو تو ہر روز بارہا پڑھنا چاہیے رب لی ولی اخی و ادخلنا فی رحمتی و ادخلنا فی رحمتی و انت ارحم الرحم یا ہم نے کبھی اپنی بیوی بیگم کے ساتھ اپنے اولاد کے ساتھ یہ دعا کی ہم یوں کہے رب فلی ولی ولی ولی زوجتی اولادی فی رحمتی تو ہم اللہ سے مانگے بغیر اللہ کے رحمت میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے جنت بھی اللہ کے رحمت سے مل گی تو یہ دعا ہے chapter seven verse one fifty one وہ فی رحمتک یا اللہ اپنی خاص خاص رحمت میں شامل فرما دیجئے یا اللہ وہ انت ارحم الراحمین یا اللہ آپ تو الحم الرحمین اللہ ہمارے حال پر ہم فرما ہم سب گنہ گار ہیں اس زمانے میں کون کہہ ہیں ہم نے گنہ گار نہیں لیکن اللہ نے خود فرمایا وہ رحمتی وسیعت اللہ یا اللہ اللہ نے فرمایا میری رحمت سب چیزوں سے زیادہ بر سب سے زیادہ وسیع ہے وغیرہ ہے لا می من رحمت اللہ ان اللہ اللہ یغفر الذنوب علی رضی تعالیٰ نے دریافت کیا گیا ایت آیت ارجا اندک فی کتاب اللہ سب سے زیادہ آیت جس نے آپ کو ہمت دی اور آپ کو جو ہے الہام دی کہا کہ یہ آیت ہے لا تقنطو میں رحمت اللہ اللہ کی مایو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ جل وعلا تمام گناہوں کو معاف فرمائیں تو دیکھیے نبی موسیٰ علیہ السلام کی کتنی دعا ہے قرآن شریف میں اور ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایسے مستدق حاکم کی حدیث حدیث صحیح الدعاء الدعاء سلاح سلاح المؤمن المؤمن یہ تو ہمارا سلاح ہے یہ ہمارے اسلحہ ہے ہم ہاتھ اٹھا کر سجدہ میں جا کر اقرب ما یکون العبد من ربی وساجد الفاق فیہ الدعاء کہ اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر ہم مانگے یا اللہ سے مانگے اللہ سے منوانا ہے صحیح حدیث مسلم شریف کی تو اس طریقے سے دیکھو ابھی ہمارے حالات کے ہے کی ہو یا کبرا کی ہو ساؤتھ افریقہ یا پورے عالم میں ہم جو ہے کیا کرتے ہیں یہ لوگ ہم کو استعمال کرتے ہیں اپنی اغراض فاسدہ کے لیے یا اللہ نہ کرے کہ ہمارا بھی اپنا اغراض ہو اور پھر ہم جا کر کہتے کہ نہیں ان سے ملنا چاہیے ان سے ملنے چاہیے فائدہ ہوگا نبی موسا علیہ السلام کی دعا ربی نبی موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا فرمایا بما انعمت علیہ یا اللہ آپ کی انعامات احسانات بارش کی طرح اور بارش سے بھی زیادہ میرے اوپر ہے فلن اکون ظہیر للمجرمین فلن اکون ظہیر نہ ابھی نہ آئین ہم معین ہوں گے مددگار کریں گے نہیں ہمارا جو ہے حدود ہے اس حدود کے اندر رہنا ہے یہ نہیں ہم جا کر یہ ان کو بھی خوش کرے ان کو بھی خوش کرے یہ مسجد کو بند کر دیا ان کو خوش کرے یہ مودی آ رہے ان کو بھی خوش کرے ہمارا دین بہت صاف ہے تو ہمارا دین حدود کے اندر ہے فلن اکون ظہیر المجرمین یہ اگر ہمارے دماغ اور دلوں میں آ جائے تو انشاءاللہ کامیابی بھی ہوگی اور ہمارے ایمان کی بھی حفاظت ہوگی ورنہ اللہ اللہ ہی جانتے کیا ہوگا یہ تو سب ہمارے سامنے کی حالت ہے حضرت آج یہ خبریں جو ہے بتا رہے کہ وہاں لندن وغیرہ میں جو ہے اب بچے بچے کو اسکول میں پوچھیں گے کہ تمہارا جینس کیا ہے پانچ سال کا ہو آٹھ سال کا ہو اگر بچہ نے یوں کہا لڑکا ہو کہا کہ میرا نام مریم ہے میرا نام عابدہ ہے اور والدین نے اعتراض کیا تو والدین کو گرفتار کریں گے لڑکی نے کہا کہ میرا نام عبداللہ ہے عبد القادر ہے عبد القیوم ہے جو اگر کسی نے اعتراض کیا تو ان پر جو ان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 كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وبعد We are definitely not worthy of saying a single word in front of Hazrat Mufti and our other seniors, but with the intention that our Islah and reformation takes place, and this is indeed a huge favor that we have such personalities in our midst to attend such majalis and gatherings. With this nia, <coughs> the Sahaba and the company of the pious is something strongly emphasized in our deen. And with this intention that I am filled with different types of sins, apparent as well as internal, and it is such majalis, gatherings and guidance that are the means of Islam and reformation. Mufti Abdul Qadir Saab beautifully emphasizing points and du'as in the life of Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam. The du'as of Quran Azim are amazing. They are du'as amazingly that Allah Ta'ala Himself teaches us to ask from His treasures. So let us access those du'as, learn, memorize as many as possible and recite them point that Mufti Abdul Qadir Saab alluded to is that a person can very easily slip and become deviated. May Allah protect and Allah keep us in His special hidayat and guidance at all times. In Surah Al-An'am, <clears throat> Allah Azza wa Jal speaks about an incident from history in which this lesson is greatly emphasized there are differing opinions as to who is referred to in this verses recited. Surah Al-Araf, Allah Azza wa Jal says, وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا Recite to them the incident of that person whom we had granted to the knowledge of our verses, but he slipped himself away from it. In salaha means like a snake, that skin dries and it sheds the old skin and slithers and moves away, does not even look back, does not even pay attention to the skin any longer, it slithers away. So this is how this person slithered away and moved away from the knowledge of the verses that Allah Ta'ala had given to him. فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانِ And once he was out of the special protection of Allah Ta'ala, shaitan pursued him, went after him, and such an effect, فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ he became of those who were clearly misguided, completely deviated. Allah Ta'ala says, if we wished, we could have elevated him to the highest of stages by means of those verses, but he chose the material things of this world, the attractions of this temporary abode, and followed his whims and desires and fancies. Allah Ta'ala says his similitude and his example is like that of a dog. A dog is one of the only creation of Allah Ta'ala that pants under all circumstances. If you attack it, it will also pant with its tongue out. And if you leave it alone, it also does so. Normally other creation only in desperation or losing breath would do that. That a dog does that under all conditions, it signifies humiliation. Allah Ta'ala says that is the example of those who have rejected and belied our verses. So narrate these stories that they may ponder, reflect and take lesson. May Allah give us tawfiq to take the proper lesson. Varying opinions of the commentators as to who is referred to in these verses, most acceptable opinion, a person in previous nations by the name of Bal'am bin Ba'ura, who was living amongst the Qawm and Jabbarin, the powerful people that Allah Ta'ala speaks about, the Amalekats, Sayyidina Musa alayhi and the Bani Israel, after crossing over, seeing the Qudra of Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jal asked them to wage jihad against the city. The Bani Israel, being the Bani Israel, arrogance, applying the fallible logic against the command of Allah Ta'ala, said to Musa alayhi salam, you and your Rabb go and fight. We are sitting put where we are. We are scared of the power and strength of these people. Whereas Sahaba radiallahu anhu said to Nabi sallallahu alayhi before Badr, we will not say to you like the people of Musa a.s. said to him, we will say fight in the name of Allah Ta'ala and we are with you at every step of the way. Therefore extremely important the honor, the dignity of Sahaba radiallahu majma'in. That is the borderline, that is the first step into deviation. And the bab, the door to deviation is impeding on the dignity of Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala the first line once people start attacking his dignity and integrity, whereas there are so many fadail, so many virtues of him, in many, many multitude of hadith of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, اللهم علمه الكتاب والحساب وقه العذاب اللهم اجعله هاديا مهديا واهدي به glad tidings that Nabi sallallahu alaihi wasallam had given in general terms Allah Ta'ala made it happen on the hands of Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala so immense virtues that Allah Ta'ala has blessed him with. but yet people who call themselves Ahlus Sunnah wal Jama'ah impede on that great dignity and honor of a person whom Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam trusted to such a level that he took him as one of the scribes, the writers of Wahi. So this person, Bal'am bin Ba'ura, was living amongst the Amalak. When Musa alayhi salam came with the Bani Israel, Allah Ta'ala delayed the victory by 40 years because of the arrogance towards Sayyidina Musa alayhi salatu wasalam. The people of the city, fearful after having seen Allah's help to them in crossing over the ocean, came to Bal'am bin Ba'ura. He was a person with great knowledge. He was either from that town and those people, or some mention that he was from the Bani Israel but lives amongst them, was an alim, possessed immense knowledge of the verses of the Zabur, of the scriptures of Allah Ta'ala. Some mention that he was even blessed with Ismullah al-Azam, with that name of Allah Ta'ala that whatever dua you make is guaranteed acceptance. So he was renowned for his piety and his knowledge. So the people of the town came to him and said that we are fearful of Musa Islam and his people. So we beg you and implore you that you make a bad dua, curse them so that the harm does not come to us from them. He initially refused saying Sayyidina Musa Islam is the Nabi of Allah and to curse him is inviting trouble. But they continuously, relentless, continuously pursued Eventually, they gave him a huge monetary gift. On the persuasion of his wife, he accepted it. Al-Insan Abdul Ihsan. And thereafter, it was downhill. She implored him, begged him that accede to their request, make the dua, that curse against Musa alayhi salam. He first made istikhara. Again, he was warned and told the people, I cannot do so, it is inviting trouble. But eventually, he succumbed to the love of material things, to wrong persuasions from his wife, and eventually he got down to trying to curse Sayyidina Musa alayhi salam, but people noticed that instead of cursing Hazrat Musa alayhi salam, he was cursing his own people. They said, what are you doing? He said, I cannot but say only these words. My tongue is tied from saying anything else. He from that moment onwards became the deviated one and was left to his desires and temptations and therefore very important that our inner desires and temptations that in a natural state inclines towards haram and sin to make that effort by being in the sohbah, the company of the pious, so that the natural desires, such an effort is made, such an effort is made, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. That a person's natural and inner desires, likes and dislikes, comes totally in accordance with that of deen, the whole mizaj, the whole shariat becomes incumbent in, upon that person's natural nature. So from this moment onwards, he becomes a slave of his nafs and desires and shaitan goes after him and he becomes complete fodder for shaitan. Eventually, Allah Ta'ala punishes him when he makes this bad dua and some mention the exact words of the Quran that from that moment onwards, his tongue would protrude out of his mouth onto his chest, humiliation wherever he went. And once he realized he has lost his dunya and his akhirat, he turned enemy against Allah and the deen of Allah and the people of Allah. Therefore, humility, honor and respect for the friends of Allah Ta'ala, Man adali waliyan faqad adantuhu bil harb. The one who shows enmity, Allah Ta'ala says to a friend of mine, I declare war against such a person. May Allah Ta'ala protect us against his anger, the anger of Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, of the pious and our parents. He then advises his people because he had the knowledge, but here it is abuse of the divine knowledge that he was blessed with previously. So he says to his people, I can give you a plan that will never make them successful over you, take the most beautiful young women in our nation, adorn them with beautification, and send them into the Bani Israel, into the army, because they have been a long time away from their families, so they will succumb to these temptations. And any group that is involved in zina will never enjoy the help, the mercy of Allah Azza wa Jal. So they did exactly as the plan He had given them. May Allah protect us. Here you see divine knowledge that Allah Ta'ala had blessed him with and here it is being abused against the will, against the deen of Allah Ta'ala. So they did that. They sent their women amongst the Bani Israel. Sayyidina Musa alayhi salam implored and begged them to abstain. But the first person to get involved in it, and thereafter others as well, they were deprived of the mercy of Allah Ta'ala, the delay of victory for 40 years. Eventually, as a punishment, Allah Ta'ala spread a plague amongst them. 70,000 of them perished. Therefore, Nabi sallallahu alayhi wa sallam says, لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَ فِي قَوْمٍ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاءَ الَّتِي لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمَ الَّذِينَ مَضَوْا That when promiscuity, immodesty, immorality becomes rampant in a nation, then await the spreading of such diseases that were previously unheard of in human history. The forefathers have never heard of those pandemics such as the HIV, etc., that comes about because of promiscuity. When it becomes general, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's words, the truthful, the way, the spreading of diseases that were previously unheard of. And so, we learn lessons from here. Allama Qurtubi rahimahullah ta'ala says, Allah yaghtarra ahadun bi'ilmihi wa amalih. Very important lesson that a person can never, ever have pride, arrogance, or think of oneself as great because of one's knowledge, one's amal, one's piety. فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يُخْتَمُ بِهِ Because a person never ever knows what will make khatima. Therefore we hear our pious always saying, कि दुआ कीजिए अल्लाह ताला खातिमा बिल खैर आता that Allah Ta'ala gives us a good ending, a death on Iman. Allah Ta'ala protect from deviation. Allama Abu Hamid Al-Ghazali, Imam Ghazali rahimahullah in Minhajul Arifin has mentioned one point within this incident that Anbiya alayhi salam had made dua to Allah Ta'ala that what is it that had deprived this person that made him become fodder for shaitan that knowledge that was supposed to be for the deen of Allah turned against the deen of Allah Ta'ala. He says that this person, مَا شَكَرَ اللَّهَ عَلَى مَا مَرَّةً That Allah Ta'ala said to this Nabi when he made dua, that my, the servant, that despite the many spiritual benefits, knowledge I had given him, never once did he make shukr and show gratitude. If he had showed gratitude to me even once, I would never have snatched that knowledge away from him. And therefore a person should at all times have this worry, this fear of dalal, of deviation, of habtul amal, of the destruction of one's good deeds. On occasion, uh, the honour of asking Hazman Abdul Hamid Sahib, uh, Hafizahullah Ta'ala, that what are the means a person should adopt against deviation, against dalal. Ultimately, we know it is only and solely the mercy of Allah. Ya Hayyu Ya Qayyum, bi rahmatika astaghith. And this is Allah, we read this dua every morning. Aslih li sha'ni kullah. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين O the ever-living, O the one who keeps everything in existence, I beg and beseech your special mercy. O Allah, never leave me to my nafs and desires even for a split second, even for a blink of an eye. And see to all my matters and affairs, Ya Allah, hand it into your control. As Mona mentioned, that Mufti <clears throat> Saeed Saab Balanpuri rahimahullah had mentioned in Dars one day, the two means of deviation, and we conclude on this point, قِلَّةِ تَعَدُّبْ قِلَّةِ تَعَبُّدْ when a person is deficient in respect, so respecting our elders, our asatid ikram, our parents, respecting the sanad and the knowledge of our akabirin that has come down to us as a trust, as an amana, very importantly, respect for sahaba radiallahu majma'in. So when there is deficiency in respect, a person goes to gustaki in disrespect, one of the means of deviation, and the other is qillat ta'abbud, to be deficient in ibadah, to exert ourselves, the faraid in our deen, the sunan, to tahajjud salah, dua, tilawat of Quran, dhikrullah. When a person becomes deficient in that spiritual petrol, a person can become fodder for shaitan. May Allah Ta'ala protect us. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. اللہ الرحمن الرحیم حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش خدمت ہے جلسہ قرب محبت محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے محبت میں کبھی ایسا زمانہ بھی گزرتا ہے زباں خاموش رہتی ہے مگر دل روتا رہتا ہے اگر چیرا ہے تقوام میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں اگر چیرا تقوا میں ہزاروں غم بھی آتے ہیں مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے مگر جو عاشق صادق ہے غم کو سہتا رہتا ہے سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ سلا عشق مجازی کا یہ کیسا ہے ارے توبہ کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے کہ عاشق روتے رہتے ہیں سنم خود سوتا رہتا ہے خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی خطا خطاؤں کی اگر آئی ہے دامن پر ذرا سیاہی تو اپنے آنسوؤں سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے تو اپنے آسو سے عشق اس کو دھوتا رہتا ہے گاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا گنہگاروں کی مت تحقیر کر اے زاہد نادا کہ ان کی آزاری پر فلک بھی روتا رہتا ہے کہ ان کی آزاری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 أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن من منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد بطش وكم أهلكنا قبلهم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون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 محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال یا شہادت ہو جائے تو کیا تم دین کا کام چھوڑ کر واپس جاؤ گے اے نما تکون و موت الموت ولو تم فی بروج مشیدہ اگر بڑے بڑے اونچے محلات میں اور مضبوط محلات میں تم رہتے ہو پھر بھی جہاں پر تمہاری موت مقدر ہے جہاں پر تمہاری موت مقرر ہے اس سے تم نجات نہیں پا سکتے مفسرین نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملک الموت حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملاقات کے لیے آئے اور ان کو حکم تھا کہ فلان آدمی کی روح کو فلان جگہ قبض کر لو فلان جگہ لے لو اور وہ جگہ آدمی حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس بیٹھے ہیں اور جہاں اس کی روح لینے کا حکم ہے وہ جگہ بہت دور ہے تو جب ملک الموت نے اس آدمی کی طرف دیکھنا شروع کیا تو وہ ڈر گیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا آپ ہوا کو حکم دے کہ مجھے دور فلاں جگہ لے جائے ہوا نے اس کو فلاں جگہ پر ہوا لے گئی اور وہیں پر ملک الموت نے ہاتھ بڑھا کر ان کی روح کو قبض کیا لو کانت الدنیا تدوم لواحد لکان رسول اللہ فیہا مخلدہ دنیا میں اگر کسی کے لیے ہمیشہ رہنا ہوتا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات میں سب سے اونچی شخصیت ہے وہ ہمیشہ رہتے لیکن دنیا کی یہ مختصر زندگی ہے خصوصاً محمد امت محمدیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دی ہے فرماتے ہیں ہماری اور یہود اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مزدور کو مزدوری پر لگایا جائے اور اس سے کہا جائے کہ صبح سے لے کر دوپہر تک کام کرو اور آپ کو ایک کی رات ملے گا ایک کی رات جیسے ایک درہم ملے گا انہوں نے کام کیا اور ایک درہم لیا اور ایک روایت میں ہے نہیں لیا بعد نے نہیں لیا بعد نے لے لیا بعد نے کہا ہمیں ضرورت نہیں ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا اور یہودیت پائے قائم رہی تو ان کو کچھ نہیں ملا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا اور ایمان نہیں لایا اور نصارہ کی مثال ایسی ہے جیسے زوال سے لے کر دوپہر سے لے کر عصر تک کوئی کام کرے اور اس کو ایک کی رات یا یوں کہے ایک درہم مل جائے انہوں نے بھی کام کیا ایک روایت میں آتا ہے لیا ایک روایت میں نہیں لیا بعد نے لیا جو پرانے زمانے والے تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا انہوں نے نہیں لیا اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا اور فرمایا کہ امت محمدیہ کی مثال ایسی ہے جیسے عصر سے مغرب تک جو تھوڑا وقت ہوتا ہے کام کرے اور کام کو مکمل کرے اور ان کو دو قیرات مل گئے یا یوں کہیے دو درہم مل گئے اس لیے کہ انہوں نے کام مکمل کیا کام مکمل ہونے پر خوشی ہوتی ہے اور خوشی کے وقت پورا اجر بلکہ زیادہ دیا جاتا ہے اس میں بتایا کہ یہود اور نصارہ کے مقابلے میں ہماری عمر کم ہے ہمارا عمل کم ہے اور ہمارا اجر زیادہ ہے ہمارا ثواب زیادہ ہے ان کا ٹائم زیادہ ان کا عمل زیادہ اور اجر کم انہوں نے کہا ہمیں تو کم اجر ملا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے آپ کے اوپر کوئی ظلم تو نہیں کیا جتنا اجر تم کو چاہیے وہ دے دیا ہم مسلمانوں کو ہم نے زیادہ انعام دیا تو یہ ہمارا فضل ہے فضل سے کوئی نہیں روک سکتا کسی کو معلوم ہوا اس امت کی عمر کم ہے اور ثواب زیادہ ہے عمار و نا جزیلہ عمر کم ہے اور سواد زیادہ ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی ہے ایک ماں کے پیٹ کی زندگی ہے وہ بہت مختصر ہے آٹھ نو مہینے اور اس کے بعد دنیا کی زندگی ہے دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں لمبی ہے ستر سال اسی سال ساٹھ سال حدیث میں آتا ہے میری امت کی عمر ساٹھ سات ساٹھ اور ستر کے درمیان ہے اوسط تو یہ ساٹھ ستر سال جس میں بہت سارا وقت کام میں گزر جاتا ہے آدمی کام کرتا ہے دنیا کا کام بہت سارا وقت نیند میں گزر جاتا ہے بہت سارا وقت گپ شپ میں گزر جاتا ہے اور جو نیند کا وقت ہے اس میں گپ شپ لگانا بہتر نہیں ہے مکرو ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آئین النوم میں قبل صلاة العشاء وعین الکلام میں صلاة العشاء عائشہ کی نماز سے پہلے سونا مت کرو اور عائشہ کی نماز کے بعد گپ شپ مت کرو اس لیے گپ شپ کرو گے اتنی دیر ہو جائے گی تہجد بھی چلی جائے گی فجر کی نماز بھی چلی جائے گی تو یہ تھوڑی سی زندگی ہے جس میں مسلمانوں کے لیے بہت زیادہ ثواب ہے اس لیے اس زندگی کو اس وقت کو اس ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے وہ ان نل انسان نلفی اس کا ایک مطلب یہ ہے ٹائم کی قسم کہ انسان نقصان میں ہے ٹائم کو ضائع کر رہا ہے کہتے ہیں ہم بیٹھے ہیں تاکہ ٹائم پاس کرے حالانکہ ٹائم میں کام پاس کرنا چاہیے تو یہ زندگی ہے کسی کی لمبی کسی کی تھوڑی جو اعمال صالح کرے وہ موت کے وقت خوش ہوگا جیسے حدیث میں آتا ہے اچھے آدمی پر جب موت کا وقت آتا ہے تو وہ اس کے لیے تیار رہتا ہے اور خوش ہوتا ہے وہ جنت کا منظر دیکھتا ہے اگرچہ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اپنا ٹھکانہ دیکھتا ہے جو ہم نہیں دیکھ سکتے اور حضرت نظام الدین اولیاء یا خواجہ قطب الدین بختیار کا کی رحم اللہ کے بارے میں لکھا ہے جس وقت ان کا جنازہ لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کے ایک مرید نے فارسی میں شاعر کہا سر وسیم سی مینا میں روی سخت بے مہری کے بے ماں میروی اے تماشا گاہ عالم روئی تو تو کجا بہرے تماشا میروی سر وسیمینا اے ہمارے محبوب جو چنار اور سرو کی طرح تھے سر وسیمینا بسہرا میروی آپ صحرا کی طرف جا رہے ہیں دنیا کو چھوڑ رہے ہیں سخت بے مہری کے بے ماں بیروی اور آپ کی ہم سے محبت نہیں آپ ہمارے بغیر جا رہے ہیں اور اے تماشا گاہ عالم روئی تو اے وہ شخصیت سب لوگ آپ کا تماشا دیکھتے تھے تو کجا بحری تماشا میروی آپ کون سے تماشا دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں کہتے ہیں یہ ان کی کرامت تھی انہوں نے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا اور یہ اشارہ فرمایا کہ میں اوپر جا رہا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اچھے لوگوں کی روح کو علیین میں پہنچاتے ہیں اور شہداء انبیاء علیہ السلام کی روح کو اعلی علیین میں پہنچاتے ہیں اور اس روح کا قبر کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے تو جن کی زندگی اچھی حالت میں گزری ہے قرآن کریم کی تلاوت توازو عاجزی خدمت خلق اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین خاتمہ نصیب فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ان کی وفات کا وقت تھا تو بعض لوگ رو رہے تھے بلال رضی اللہ عنہ کا درجہ بہت اونچا ہے انہوں نے فرمایا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے غدن القل احب محمد و حزبہ کل ہم اپنے دوست و احباب سے ملاقات کے لیے جائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم و حزبہ اور ان کی جماعت پہلے سے وہ تیاری کرتے ہیں کہ ہمیں جانا ہے اور ہم تیار ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ جلیل القدر صحابی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی خطیب ہے خطبے میں بڑے ماہر تھے وہ مسلمہ کذاب کے مقابلے میں جو جہاد ہو رہا تھا یمامہ اس میں شریک تھے انہوں نے خوشبو منگوائی اور خوشبودار تیل اپنے بدن پر لگایا جیسے کوئی موت کی تیاری کر رہے ہوں اور پھر معرکہ میں داخل ہوئے میدان جنگ میں داخل ہوئے وہ شہید کیے گئے اس کے بعد ایک صاحب نے ان کو خواب میں دیکھا کسی صحابی نے اور خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کمانڈر ان چیف تھے وہ لشکر کے امیر لشکر کے سردار تھے اور خواب میں دیکھا حضرت ثابت ابن قیس کہہ رہے ہیں میں تو شہید ہو کر کے دوسرے عالم میں آیا لیکن دیکھیے جو میرا سامان تھا وہ فلان جگہ ایک خیمہ ہے خیمہ نمبر فراد اس میں ایک سپاہی نے میرے سامان کو زمین کے اندر نیچے دبایا دفن کیا وہاں سے میرا سامان نکالو تلوار فلان فلان فلان چیزیں اور خلیفہ وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہہ دے میرے اوپر اتنا اتنا قرضہ ہے وہ ادا کرے اور میرے غلاموں میں دو غلام ہے ایک کا نام سعد ہے ایک کا نام سالم ہے ان دونوں کو آزاد کر دیں اس وصیت نصیحت کے مطابق جب ان کا خیمہ دیکھا گیا واقعی کسی نے ان کے سامان کو زمین کے اندر دبایا تھا زمین کے اندر رکھا تھا اس کو نکالا گیا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر خواب پیش کیا گیا انہوں نے فرمایا کہ سعد اور سالم آزاد اور یہ پہلی شخصیت ہے جنہوں نے وفات کے بعد اپنے غلاموں کو آزاد کیا ہوں لوگ تو غلاموں کو آزاد کرتے زندگی میں انہوں نے وفات کے بعد اپنے غلاموں کو آزاد کیا اور ان کا قرض بھی ادا کیا گیا اور پہلے سے تیار ہے خوش کہ مجھ پر کوئی اور بعد میں خوشبو لگائے گا یا نہیں لگائے گا اپنے بدن پر پہلے سے خوشبو لگائی اور شہید کے لیے غسل نہیں شہید کے لیے جنازہ ہے احناف کی نزدیک شافعیہ کی نزدیک جنازہ بھی نہیں تو یہ دنیا کی زندگی مختصر ہے اس کے بعد تیسری زندگی عالم برزخ کی ہے مستقر و مقامہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا مستقر و مستودع قرآن کریم میں فرمایا مستقر کے معنی رہنے کی جگہ اور مستودع کی معنی امانت کے طور پر قبر قبر میں آدمی کو امانت کے طور پر رکھیں گے اس لیے کہ پھر اٹھنا ہے جیسے کسی کے پاس امانت رکھی جائے اور کچھ دنوں کے بعد امانت لینی ہے امانت کو تو کوئی حضم نہیں کرے گا امانت کو واپس کریں گے اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ مستودع کا مطلب جو زندگی کچھ مختصر ہو اور مستقر کا مطلب جو لمبی زندگی ہو تو اس کے بعد پھر برزخ کی زندگی ہے جو قیامت تک ہے اور وہ بہت لمبی زندگی ہے اس لیے کہ قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں قیامت کی علامات تو ہے دجال آئے گا دعوت الارض نکلے گا یا جوج ماجوج آئیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے یہ علامات ہے لیکن کون سا وقت ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے کسی کو نہیں بتایا لیکن ہے لمبی زندگی اور پھر قیامت کے بعد جنت اور دوزخ چلتی رہیں گی اور زندگی ختم ہونے والی نہیں ہے تو یہ مختصر زندگی اس میں اچھے اعمال کا خیال رکھنا چاہیے اہتمام کرنا چاہیے اور جو لوگ دنیا میں اچھی اعمال کرتے ہیں تو حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی فارس کے بادشاہ سے اور امیر سے اور کمانڈر ان چیف سے جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے فرمایا حضرت سعد نے تم ہمارے تابیدار بن جاؤ اور اگر نہیں بنو گے فإن معي قوما يحبون الموت كما يحب الأعاجم الخبرة اگر آپ نہیں مانتے میرے ساتھ ایسے لوگ ہیں کہ جیسے تم شراب کو پسند کرتے ہو ان کو اللہ کے راستے میں موت پسند ہے وہ یہ وہی لوگ ہیں جنہیں تو دنیا کو فتح کیا اور جنہوں نے دنیا کے کونے کونے کو اسلام پہنچایا حضرت علی رضی اللہ عنہ معمولی لباس پہن کر چلتے رہتے تھے کسی نے کہا بلکہ حضرت حسن نے فرمایا یا ابھی لے سہادہ بزی المحاربین ابا جی یہ تو لڑنے والوں کی شکل اور حیعت اور نہیں ہے انہوں نے فرمایا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لا یبالی ابو کا الموت وقع اب الموت وقع علیہ آپ کے والد کو یہ پرواہ نہیں موت ان کے پاس آ جائے یا موت کے پاس ہو جائے یہ وہ لوگ ہیں جو ہر وقت موت کے لیے تیار ہو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما دے تاکہ ہم اعمال صالحہ کا توشہ اور ذات اپنے ساتھ لے جائیں وہ کہتے ہیں دنیا کا توشہ ہے الاموال آخرت کا توشہ ہے الاعمال اچھی اعمال اور برے لوگوں کا خراب لوگوں کا توشہ ہے الاعمال امید رکھتے ہیں یہ ایک فیکٹری دوسری بن جائے گی تیسری بن جائے گی اسی میں لگے رہتے ہیں آخرت کا خیال نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کا خیال نصیب فرمائے تین چار سطرے پڑھتے ہیں بعض طالبین کو مراقبہ علمی کی تلقین فرماتے ہیں کہ طالب علم یا علم اللہ راہ کیا وہ نہیں جانتا اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کا خیال جما دے اول دس منٹ کم سے کم کر دے پھر اس کو بڑھاتا رہے یہاں تک کہ ہر وقت یہ خیال قائم ہو جائے کہ علم یا علم بے ان اللہ یار اور بعض کو فعلم تک ان تارا ہو فن ہو یا کا بس اگر تم اس کو نہیں دیکھ رہا وہ تجھ کو دیکھ رہا ہے پر غور کرے اور اس کے معنی پر خیال جمانے کو فرماتے دونوں کا خلاصہ ایک ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلی علیہ وسلم إله